گناہ کبیرہ گناہ کوئی بھی ہو اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے صغیرہ گناہوں پر اگر اصرار کیا جائے یعنی ان کو معمولی سمجھ کر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں پر اگر سچی توبہ کر لی جائے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے صغیرہ گناہ عام نیکیوں سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں اس لیے کبیرہ گناہوں کی زیادہ فکر کی جائے کہ ان سے بچنا ہے اور اگر ہو چکے ہوں تو ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے کبیرہ گناہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اس میں بہت تفصیل ہے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب قوت القلوب میں اس بارے میں تمام احادیث اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کبیرہ گناہوں کی اصل تعداد سترہ ہے نمبر ایک کفر نمبر دو گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا یعنی کبھی بھی نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھنا اور ہمیشہ اس میں لگے رہنا نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا جسے قنوت یعنی قنوطیت کہتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے نیاز ہو جانا اور خود بخود یہ فرض کر لینا کہ میرا کیا ہے میں تو بخشا ہوا ہوں یہ وہ چار کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے نمبر پانچ جھوٹی گواہی کہ جس سے کسی کا حق باطل ہو جائے نمبر چھ کسی پر زنا کی تہمت لگانا کہ اس سے کسی پر شرعی حد قائم ہو جائے نمبر سات جھوٹی قسم جو کسی کو مال سے محروم کر دے نمبر آٹھ جادو اور سحر وغیرہ کہ یہ بھی کلمات ہی ہوتے ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں ان چار کبیرہ گناہوں کا تعلق زبان سے ہے نمبر نو شراب نوشی یا کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ خمار اور مستی کا باعث ہو نمبر دس یتیم کا مال کھانا نمبر گیارہ سود کھانا ان تینوں چیزوں کا تعلق پیٹ سے ہے نمبر بارہ زنا نمبر تیرہ لواتت ان دو گناہوں کا تعلق شرم گاہ سے ہے نمبر چودہ قتل نمبر پندرہ چوری جس سے شرع حد واجب ہو ان دو کبیرہ گناہوں کا تعلق ہاتھ سے ہے نمبر سولہ کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ جانا اس کبیرہ گناہ کا تعلق پاؤں سے ہے اور یہ اس وقت ہے جب کفار کی تعداد دگنی یا اس سے کم ہو نمبر سترہ ماں باپ کو رنج پہنچانا اس کبیرہ گناہ کا تعلق جسم کے تمام اعضاء سے ہے اس فہرست میں سے ایک ایک گناہ کو پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ سچی توبہ کرتے جائیں اور ان گناہوں کی نفرت دل میں بٹھائیں اور ان سے دور رہنے کے عزم کو پختہ کرتے جائیں